السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا پانچواں لیکچر لے کے مجاہد عشائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے لیکچر میں یعنی لیکچر فور میں ہم نے آپ سے فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے جو کہ بیلنس شیٹ کے اندر جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک اہم ترین حصہ ہے ان کے بارے میں بات کی تھی بات فکسڈ ایسٹس کی اس حد تک ہوئی کہ وہ کیا ہوتے ہیں کس کس مختلف کلاسیفیکیشن کے ہوتے ہیں بات جو پچھلی مرتبہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فکسڈ ایسٹس کو بیلنس شیٹ پہ ریٹن ڈاؤن ویلو پہ شو کیا جاتا ہے یعنی کاسٹ مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن اس پہ شو کیا جاتا ہے جو کہ نیٹ بک ویلو ہے یا ریٹن ڈاؤن ویلو کہلاتا ہے اس پہ بیلنس شیٹ میں فکسڈ ایسٹس شو ہوتے ہیں فکسڈ ایسٹس جو ہیں وہ نان کرنٹ ایسٹس کی کلاسفیکیشن میں آتے ہیں ہم نے پھر ٹینجیبل فکسڈ ایسٹس کی بات کی ٹینجیبل ایسٹس کی بات کی اور انٹینجیبل ایسٹس کی بات کی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ریٹن ڈاؤن ویلو ہم بیلنس شیٹ پہ شو کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن اور جو ہے وہ کس طریقے سے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دی جاتی ہے اور اوپننگ کاسٹ اور سال کے دوران جو ہر سب کلاسیفیکیشن ایسٹس کی ہے اس میں سے جو چینجز آتے ہیں وہ چینجز کس طریقے سے اس شیڈیول کے اندر اس نوٹ کے اندر جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں ان کا جو ریلیٹڈ ایفیکٹ ہے ڈپریسن سے وہ کیسے دکھایا جاتا ہے اور پھر سال کے آخر میں جو پوزیشن بنتی ہے ریٹن ڈاؤن ویلو بنتا ہے اس ایسٹ کا وہ کیسے ارائیو ایٹ کیا جاتا ہے اور بیلنس شیٹ میں کس طریقے سے دکھایا جاتا ہے آج ہم اسی گفتگو کو یا فکسڈ ایسٹس ہی کے معاملے کو آگے کچھ اور تفصیل اس کے بابت آپ کو بتائیں گے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں آج جو ہم بات کریں گے فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے وہ گفتگو اس کی ریکارڈنگ اس کی کلاسیفیکیشن اور اس کی رپورٹنگ کے بارے میں ہے یہ تینوں چیزیں اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ اس کی پریزنٹیشن بیلنس شیٹ میں اور بیلنس شیٹ میں پریزنٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ریکارڈنگ اس کی صحیح نہ ہو اس کی کلاسیفیکیشن صحیح نہ ہو اور اس کی پھر رپورٹنگ جو ہے جو کہ بیلنس شیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے وہ صحیح نہ ہو یہ تمام معاملات جو ہے یہ گورن کرتا ہے I A S international accounting standard number سولہ جس کا عنوان ہے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اس میں تفصیل طریقہ کار لکھے گئے ہیں کہ ریکارڈنگ کیسے کی جانی ہے کلاسیفیکیشن کیسے کی جانی ہے اس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوگی اور پھر اس کی ڈسکلوجر کے بارے میں یعنی ایک ایسٹ ہے تو اس کے بابت کیا کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے رپورٹ جو ہے وہ کرنی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئی ایس کے اندر لکھی ہوئی ہیں تو recording of plant and equipment کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کچھ پوزیشن ایسی سامنے آتی کہ جی انیشل ریکگنیشن اس پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی کاسٹ کی کیسے کی جائے گی کاسٹ کی میجرمنٹ کیسے کی جاتی ہے اس پہ سبسیکوینٹلی جو خرچہ ہوتا ہے اخراجات ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا اور جب ایک اسٹیج کے بعد جو خرچہ ہے یعنی وہ اسٹیج جبکہ ایک پلانٹ یا پیس آف مشینری جو ہے وہ آپریشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد جو خرچہ ہوتا ہے اس کا کیا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور فائنلی کہ جی مشین یا پلانٹ اینڈ مشینری کے ویلیو کے اندر اگر استعمال کی وجہ سے یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کی وجہ سے جو کمی آتی ہے ویلیو کے اندر کمی آتی ہے اس کا ہمیں کس طریقے سے خیال رکھنا ہے اور کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے شو کرنا ہے تو یہ تمام باتیں پلانٹ مشینری اور پلانٹ اینڈ مشینری کیوں پلانٹ مشینری اس لیے کہ یہ ایک وہ ایسٹ ہے جس کے اندر مختلف قسم کے کاسٹ جو ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں پیریڈ جو ہے اس کو یوزیج میں لانے کا اس کو استعمال میں لانے کا وہ پیریڈ بھی ذرا اچھا خاصا ہوتا ہے اور وہ سب سے کریٹیکل چیز ہو جاتی ہے as far as a unit is concerned because it will not be able to produce anything if the plant machinery does not work properly so plant machinery کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بلڈنگ بھی بنائی جاتی ہے اور بلڈنگ اگر نہیں ہوگی تو پلانٹ مشینری نہیں لگے گا جی بالکل صحیح بات ہے لیکن بلڈنگ جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن اس کی جو اس اس اس کی کی کی جو تیاری ہے وہ ایک ڈیفائنڈ قسم کی طریقہ کار ہے ڈیفائنڈ چیز ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جی جیسے پلانٹ مشینری میں ہوگی کہ بیلنسڈ ہے یا نہیں کوالٹی آف پروڈکٹ وہ پروڈیوس کر رہی ہے یا نہیں بہت سارے معاملات ہیں کہ جو پلانٹ مشینری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ معاملات کو طے کر کے ہی آپ اس اسٹیج پہ آتے ہیں کہ اس پلانٹ یا اس مشینری سے آپ اس کی کمرشل پروڈکشن جو ہے وہ جاری کر سکیں یا اس سے کچھ بنا سکیں یا اس کو پلے میں لے آئیں ورنہ آپ پلانٹ مشینری پہ بے انتہا پیسہ خرچ کرنے کے بعد جو ہے اگر وہ خاطر خواہ ریزلٹ نہیں لے آتے یا وہ پلانٹ مشینری آ کے ڈبوں میں ہی پڑی رہتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہذا پلانٹ مشینری ایک ایسا کرٹیکل جز ہے فکسڈ ایسٹس کے اندر کہ جس کے بابت بات کرنا اور تفصیل کے ساتھ کرنا جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے تو انیشل ریکگنیشن کہ جی ایک پلانٹ مشینری جس وقت ہم خریدتے ہیں ایسٹ خریدتے ہیں تو اس کی بیسک کاسٹ کو کیسے ریکگناز کیا جاتا ہے اس کے بعد میں واپس آگے جانے سے پہلے میں پھر آپ کو بلڈنگ پہ لے جاتا ہوں ہم نے بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کے ٹینڈر ایسٹیمیٹس لیے کہ جناب اتنے اسکوائر فٹ کی یہ بلڈنگ جو ہے وہ تیار ہونی ہے ہمارے پاس وہ ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور ایک قیمت جو ہے وہ تعین ہو جاتی ہے کہ جی یہ بلڈنگ اتنے ہزار اسکوائر فٹ کی اتنے لاکھ روپے میں بنے گی اور جس کانٹریکٹر کو ہم وہ بلڈنگ بنانے کا کام دے دیتے ہیں وہ اتنے پیسے میں پابند ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ بلڈنگ بنا کے دے دے یہ بات علیحدہ ہے کہ جی جب وہ بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے اس بلڈنگ میں آپ مختلف قسم کی چیزیں آلات وغیرہ لگانے جو کہ اوریجنلی آپ نے نہیں سوچے تھے وہ آپ لگانا شروع کر دیں وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن وہ اوریجنلی ایسٹ کمپلیٹ ہو گیا اور بلڈنگ اس قابل اس نے کانٹریکٹر نے بنا دی کہ آپ اس کو استعمال میں فوری طور پہ لے آ سکتے ہیں اب جب ہم پلانٹ اینڈ مشینری خریدتے ہیں تو پلانٹ مشینری پہلے تو اس کی انسپیکشن کہیں کی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے کہ یہ ہمارے مقاصد کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے پھر شاید ٹینڈر کال کیے جائیں گے اس میں ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں پرائس جو ہے یا قیمت جو ہے وہ صرف ایک امپورٹنٹ فیکٹر نہیں ہوتا اس میں ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز اس کی پرہیپس بجلی کی کنزمپشن اس کا ریٹ آف آؤٹ پٹ یہ تمام چیزیں اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ مشینری کی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے سو ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز جو ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ مشین جو سب سے کم قیمت میں ہو وہی سب سے اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی قیمت سب سے اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت اس لیے کم ہے کیونکہ اس کا پرفارمنس جو ہے دوسری مشین کے مقابلے میں وہ کم ہے کیونکہ اس کی بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہے یا اور کوئی بھی ٹیکنیکل وجوہات ہو سکتی ہیں so price may not be the only criteria لیکن یہ تو ہے صرف ایک بیسک کاسٹ اور بیسک کاسٹ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے کسی ملک سے تو وہ سی اینڈ ایف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی سی اینڈ ایف کا مطلب ہے کاسٹ اینڈ فریٹ یعنی اس کی بیسک کاسٹ اور اس کی شپمنٹ کی cost from the country where it has been manufactured اور from where it is being bought to the port in Pakistan تو پاکستان کراچی میں پورٹ ہے تو کراچی کے پورٹ پہ وہ مشینری آنے تک اس کی قیمت کیا ہوگی کاسٹ اینڈ فریٹ ہو گیا ساتھ میں اس مشینری کی انشورنس بھی کرائی جاتی ہے سو کاسٹ انشورنس اور فریٹ جو ہے وہ اس کی ٹوٹل قیمت کے اندر شامل ہو گئی اب چیز یہ کہ ایکچول کاسٹ یا بیئر کاسٹ تو اس کی وہ تھی جو ہم نے فیکٹری والوں کو ادا کی یا اس ملک میں ادا کی جہاں پہ ہم نے وہ مال خریدا وہ مشین خریدی لیکن اس مشین کو پاکستان لانے کے لیے ہم نے سمندری جہاز کا کرایہ دیا اس کرائے کو بھی ہم اس کی کاسٹ میں شامل کرتے ہیں ہم نے اس مشین کو یا وہ جو چیز لے کے آئے اس کے اوپر انشورنس بھی کرائے کہ خدا نخواستہ اگر وہ جہاز کہیں آگے پیچھے ڈوب جائے کچھ ہو جائے اس کو تو ہماری جو پیسے دیے ہوئے ہیں اوریجنلی جس سے ہم نے خریدی تھی وہ مشین وہ پیسے کی ریکوری ہو جائے اس کے لیے ہم انشورنس کراتے ہیں وہ انشورنس کی کاسٹ جو ہے جو پریمیم اس پہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی کاسٹ میں یعنی کراچی تک پہنچ کی کاسٹ جو ہے وہ ہماری اس مشین کی ایک اس کی بیسک کاسٹ انیشل کاسٹ اس کی بن جاتی ہے لیکن اگر آپ کی فیکٹری کراچی میں نہیں ہے آپ کی فیکٹری کراچی سے کسی دوسرے شہر میں ہے تو آپ کو اس دوسرے شہر میں لے جانا ہے یا کراچی کے باہر ہے کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہے تو وہاں تک بھی کراچی پورٹ سے آپ نے اس انڈسٹریل اسٹیٹ تک یا کسی دوسرے پاکستان کے کسی دوسرے شہر تک لے جانے کے لیے آپ کو اب لوکل ٹرانسپورٹیشن چاہیے کیا یہ لوکل ٹرانسپورٹیشن بھی کاسٹ کا حصہ ہوگی اس مشین کے نہیں اس کے بعد اس کی انشورنس ہوگی لوکل انشورنس کہ خدا نخواستہ پورٹ سے اس دوسری جگہ فیکٹری لے جاتے ہوئے اس دوسرے شہر لے جاتے ہوئے اس دوسرے انڈسٹریل اسٹیٹ لے جاتے ہوئے کہیں خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لہذا اس کی پھر انشورنس کرائی جاتی ہے سو لوکل ٹرانسپورٹیشن اور فریٹ جو ہے وہ بھی کاسٹ کا حصہ بن جاتی ہے اب وہ پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے وہ فیکٹری پہ پہنچ گیا یا جہاں پہ آپ نے کاروبار شروع کیا ہے یا کر رہے ہیں وہاں پہ وہ پہنچ گئی پلانٹ مشینری اب اس پلانٹ مشینری کو انسٹال کرنا ہے یعنی اس کو لگانا ہے اور اس کو جو پیٹیاں ہیں جس پیٹی میں آئی ہے وہ اس پیٹی کو کھولا جائے گا اس پیٹی میں سے نکالا جائے گا اس کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا اس کے لیے ٹیکنیشینس بھی آئیں گے یا آپ کے اپنے پاس ٹیکنیشینس ہوں گے اب وہ جو کام جتنا ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ تمام مشین جو ہے وہ پورے طریقے سے انسٹال نہیں ہو جاتی وہ تمام کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ بھی کہیں اس کی اکاؤنٹنگ ہوگی اس کی اکاؤنٹنگ کہاں ہوگی کیا وہ پارٹ آف انیشل کاسٹ ہے یا کیا ہے تو یہ اکاؤنٹنگ فیکٹر اور کس حد تک اچھا پھر میں اس تمام پلانٹ اینڈ مشینری کو خریدنے کے لیے اور اس کو انسٹال کرنے کے لیے جو بھی میں خرچہ کر رہا ہوں اس کو میں نے بینک سے لون لے کے فائنینس کروایا ہے اب جو میں نے فائنینسنگ کروائی ہے اس پہ میں مارک اپ دے رہا ہوں وہ مارک اپ جو ہے اس وقت تک کہ جب تک یہ پلانٹ یا یہ اکوپمنٹ یا یہ مشینری جو ہے وہ کام میں نہیں کام نہیں کرنا شروع کر دیتی اس وقت تک جو مارک اپ اس پہ دیا جا رہا ہے اس کی فائنینسنگ کے اوپر اس کا کیا ہوگا تو یہ بھی معاملہ جو ہے یہ اس میں ہمیں اس کو اٹینڈ کرنا پڑے گا کیا یہ اس کی کاسٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا یا کہاں پہ جائے گی یہ جو خرچہ ہے جو کہ مشینری سے ریلیٹڈ ہے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہم نے اس کی کاسٹ کو جو ہے وہ ریکگنائز کرنے کی بات ہے کہاں تک ریکگناز کر سکتے ہیں کس حد تک کر سکتے ہیں تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ ہمیں آئی اے کے اندر اس کی تدبیر اس کی ترکیب بتائی جاتی ہے اس پہ گائیڈنس دی جاتی ہے کہ جی کیسے کر سکتے انیشل ریکگنیشن ہمیں کس کو کہتے ہیں اور آئی اے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے an asset should only be measured as property plant equipment if following conditions are met number one the enterprise expects to obtain future economic benefit from the asset and number two the value of the asset can be measured reliably یہاں پہ جو آئی ایس بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسٹ جسے ہم پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے زمرے میں لاتے ہیں وہ تبھی اس دائرہ میں آ سکتا ہے کہ نمبر ایک اس سے فیوچر اکنامک بینیفٹس کی ہمیں توقع ہے اس کے استعمال سے اور نمبر دو اس ایسٹ کا ویلیو جو ہے وہ ریلائبلی میجر کیا جا سکے تو یہ تو بات انیشل ریکگنیشن کی ہے اس میں ہم نے فیوچر اکنامک بینیفٹ کی بات کی فیوچر اکنامک بینیفٹ سے کیا مراد an item should only be treated as property plant and equipment if the enterprise is satisfied the future economic benefits will flow to the enterprise otherwise the expenditure should be treated as revenue expenditure and charged to the current period یہاں پہ وہی بات جو ہے وہ ایک طریقے سے دہرائی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی آئٹم کو کسی بھی ایسٹ نما آئٹم کو ایسٹ اس وقت ٹریٹ کریں گے کہ ہم اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ فیوچر اکنامک بینیفٹس اس کے استعمال سے ہمارے کاروبار کو حاصل ہوں گے یہ بات بار بار اس لیے دہرائی جا رہی ہے کہ آپ نے مشین خرید لی لیکن مشین کو اس کنڈیشن میں نہ لے کے آئے کہ اس کے استعمال سے آپ کچھ پروڈیوس کریں مینوفیکچر کریں اور اس مینوفیکچر کیے ہوئے مال کو بازار میں بیچیں اگر یہ صورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے فیوچر اکنامک بینیفٹس اس مشین کے استعمال سے ہمیں نظر آ رہے اگر وہ مشین بند ڈبوں میں ہی بند رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں اس کا کوئی کسی کو بھی فائدہ نہیں ایک خرچہ ہوا ہے اور وہ خرچہ جو ہے وہ اس اس کو جو ہے ہم اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال میں نہیں لا سکتے سو so, یہ بات جو ہے یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے اب سوال آتا ہے کہ ویلو کیا ہونا چاہیے ایک ایسٹ کا اس میں جیسے میں پہلے تفصیل سے آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے اس اس کی کی ایک ایک قیمت خرید آپ نے ادا کی ایک کاسٹ بیسک کاسٹ تھی ایک ایسٹ کی ایک مشین کی اس کمپیوٹر کی آپ نے ایک بیسک کاسٹ دی جس دکان سے خریدا جس کارخانے سے خریدا جس سپلائر سے خریدا اس کو ایک بیسک کاسٹ تھی اب اس مشین کو آپ نے پاکستان لے کے آنا ہے اس کی فریٹ کی کاسٹ ہوگی اس کی انشورنس مرین انشورنس سمندری انشورنس جو ہوتی ہے کہ جس سمندر کا جو وائج ہے اس کو یا سفر جو ہے اس میں اس مال کو انشور کرایا جاتا ہے کسی بھی پرابلم کے اگینسٹ وہ اس کی کاسٹ آتی ہے پھر لوکل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے لوکل انشورنس کی کاسٹ ہے پھر اس کے بعد اس ایسٹ کو جس وقت وہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ اس کو ہمیشہ اس کو انسٹال کیا جانا ہے تو اس کی انسٹالیشن یعنی اس کو پیٹیوں میں سے باہر نکالنے کی اس کو اسمبل کرنے کی اور اس کو چالو حالت میں لے کر کے آنے تک کی کاسٹ جو ہے وہ تمام کی تمام کاسٹ جو ہے وہ بھی شامل کی جاتی ہے اس کے بعد اگر وہ مشینری یا وہ پلانٹ یا وہ اکوپمنٹ یا وہ ایسٹ یا وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہم نے بینک سے قرضہ لے کے اس کو فائنانس کرایا ہوا ہے تو اس وقت تک کہ جب تک وہ مشین جو ہے وہ پروڈیوس نہ کرنا شروع کر دے مینوفیکچر نہ کرنا شروع کر دے اس وقت تک کا جتنا مارک اپ ادا کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام بھی اس کی کاسٹ میں شامل ہوتا ہے کیونکہ چیز یہ ہے اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے بات بہت آسان سی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو فرض کیجئے ایک آپ کہتے کہ جی میں نے لالی پاپ کھانا ہے یا ٹافی کھانی اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹافی بنی بنائی حالت میں آپ خرید کے اس کو منہ میں رکھ لیں صحیح ہو گیا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس ٹافی کو بنانے کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور جب تک وہ ٹافی بن نہیں جاتی اس وقت تک انتظار میں رہتے ہیں جب ٹافی بن جاتی ہے اور سیٹ ہو جاتی ہے اور قابل اس صورت میں آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کھا سکیں تو تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو وہ تمام وقت وہ تمام کاسٹ جو اس کو بنانے میں اس کو سیٹ کرنے میں اس کو پریزنٹ کرنے میں وہ تمام کاسٹ جو آتی ہے وہ تمام کاسٹ وہی اس کی لاگت ہے بنائی کی لاگت ہے اس کو اس صورت میں لانے کی کہ آپ اس سے استفادہ اٹھا سکیں لہذا وہ تمام کاسٹ جو ہے وہ اس کی سیلنگ پرائز یا وہ قیمت جو آپ نے ادا دکان پہ جا کے کی اور ٹافی میں ڈالی وہ جو قیمت ادا کی تھی اس میں یہ تمام کاسٹ جو ہے یہ شامل ہے اس کو بنانے کی اسی طریقے سے ایسٹ کو اس صورت میں لانے کی کہ جہاں سے اس سے پروڈکشن یا فیوچر اکنامک بینیفٹس حاصل کیے جا سکے وہ تمام کاسٹ جو ہے وہ اس کی بیسک کاسٹ میں شامل ہوگی یعنی بغیر اس کاسٹ کو کیے ہوئے انکر کیے ہوئے اس ایکسپینڈیچر کو انکر کیے ہوئے اس ایکسپینڈیچر کو کاز کیے ہوئے ہم اس مشین کو چالو صورت میں نہیں لا سکتے تھے لہذا یہ تمام اخراجات جو ہے یہ اس کی کاسٹ میں شامل ہے کئی دفعہ آپ نے بات سنی ہوگی لوگ کہتے جی اچھا ہمیں اس کی پہنچ بتائیے کہ جی قیمت پہنچ کیا ہے ایک تو قیمت ہے جو آپ فیکٹری پہ ادا کر رہے ہیں دوسری قیمت جو ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں کس چیز پہ آپ کہتے جی مجھے قیمت پہنچ بتائیے یعنی کہاں پہ پہنچ میرے گھر پہنچ میری فیکٹری میں پہنچ میرے ویئر ہاؤس پہ پہنچ سٹورز پہ پہنچ دکان پہ پہنچ جہاں بھی کہیے وہ پہنچ کی قیمت یعنی اس میں کرایہ ورایا سب کچھ شامل کر کے آپ مجھے قیمت بتائیے تو چیز یہ ہے کہ جی اسی طریقے سے جب تک مشین جو ہے وہ اس صورت میں نہ آ جائے کہ وہ مینوفیکچر کے کرنا شروع کر دے اس وقت تک کی جتنی قیمت یا جتنی کاسٹ کی گئی ہے اس کے اوپر خرچ کیا گیا جتنا پیسہ خرچ کیا گیا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کیپٹلائز ہوگا تو آئی ایس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ in case of a purchased asset the consideration paid for the acquisition of the asset identifies its cost یعنی اگر میں نے ایک ایسٹ خریدا ہے تو اس کی جو بیسک قیمت میں نے ادا کی ہے خریدنے کی قیمت ادا کی ہے وہ اس کی کاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے تو یہ بیسک کاسٹ ہے اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی اور کئی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسٹس جو ہیں وہ ہم خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں خود بنا دیتے ہیں اب ہماری فیکٹری چل رہی ہے ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ جو ہیں اس فیکٹری میں امپلائڈ ہیں ہم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کام جو ہے یہ باہر سے کروائیں ہم یہ کام خود ہی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو مشین بننی ہے یا اس کے لیے جو کنسٹرکشن کرنی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم اپنے ہی لوگوں سے کروا لیتے ہیں تو جناب اپنے ہی لوگوں سے کروا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مفت ہو گیا کام ان لوگوں کو جو تنخواہ اس کام کے لیے دی جا رہی ہے جتنا عرصہ دی جا رہی ہے وہ اس کی کاسٹ میں شامل ہوگا ظاہر ہے کہ کوئی مٹیریل خرچ کیا گیا ہوگا کوئی سیمنٹ کوئی ریت کوئی بجری کوئی لوہا کوئی اور چیز جو بھی مٹیریل استعمال آپ کر رہے ہیں اس تمام مٹیریل کی کاسٹ جو ہے وہ شامل ہوگی اور اگر کچھ مٹیریل جو ہے یا چیزیں جو ہیں وہ بازار سے آپ ہائر کر کے اس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ لاتے ہیں یا خرید کے لاتے ہیں تو وہ بھی اس کی کاسٹ میں شامل ہوں گے تو کوئی چیز مفت نہیں بن جاتی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے بنانے کی ہم اس کے بارے میں اس اس اس کو کو کو ذہن میں لائیں یا نہ لائیں لیکن قیمت بہرحال اس کی ہوتی ہے تو in case of self constructed assets the measurement of the cost of the asset can be made from transactions made for acquisition of material labour and other input cost یہ آئی ایس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جی جو خود بنائے ہیں ہم نے ایسٹس ان کے اوپر جتنی ہم نے مٹیریل پہ لیبر پہ اور دوسرے ان پٹس پہ جو ہے وہ ہم نے کاسٹ انکر کیا ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس کی کاسٹ کاسٹ آف دیٹ یا ویلو آف دیٹ ایسٹ تصور کیا جائے گا initial measurement an item of property plant and equipment that qualifies for recognition should be measured at its cost simple بات کہ جی اس کو ہم نے جو پراپرٹی پلانٹ اکوپمنٹ جس کو کہ ہم نے ایسٹ کے طور پہ شو کرنا ہے وہ کاسٹ پہ میجر کیا جائے گا اگر کاسٹ پہ میجر کیا جائے گا تو کاسٹ میں کیا کچھ شامل ہے میں نے تو کچھ تفصیل آپ کو بتائی دیکھیے آئی ایس کیا کہتا ہے the cost of an item اور property plant and equipment includes all cost incurred in bringing the asset to working condition for its intended use یعنی اس حالت میں لانے کے جہاں پہ وہ ایسڈ سے ہم اس کو استعمال کر کے ہم کوئی چیز مینوفیکچر کر سکتے ہیں کوئی پروڈیوس کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس صورت میں لانے کے لیے جتنی کاسٹ انکر کی جائے گی وہ تمام کی تمام کاسٹ جو ہے وہ اس کی ویلو کا حصہ ہے components of cost include purchase price یعنی وہ قیمت جو ہم نے خریدتے وقت اس ایسٹ کی دی امپورٹ ڈیوٹیز جب ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے کچھ تو ڈیوٹیز کسٹم ڈیوٹیز ہیں ٹیرفس ہیں وہ بھی ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی اس کی کاسٹ کا حصہ بن جاتے ہیں ادر نان ریفنڈیبل ٹیکسز اور مختلف قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں امپورٹ کے اوپر ڈیمریج بھی ہو سکتا ہے وارفیج ہو سکتا ہے پورٹ ہینڈلنگ چارجز ہو سکتے ہیں سیلز ٹیکس ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کیا چیز ہے یہ نان ریفنڈیبل ٹیکسز ہیں یہ نان ریفنڈیبل ٹیکسز جو ہیں یہ بھی اس کی کاسٹ کا حصہ ہوتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ اس ایسٹ کو لگانا ہے اگر اس جگہ کوئی اسپیشل آپ نے بلڈنگ بنانی ہے یا کوئی فلور بنانا ہے یا کوئی کمرہ بنانا ہے تو اس سائٹ کو تیار کرنے پہ جو خرچہ آئے گا وہ بھی اس ایسٹ کی کاسٹ میں شامل ہوگا ڈلیوری اینڈ ہینڈلنگ کاسٹ یعنی اس کو جس وقت آپ نے خریدا اس کو کسی ٹرک پہ چڑھایا ٹرک سے آپ سمندری جہاز پہ لے کے آئے سمندری جہاز پہ چڑھایا وہاں پہ بھی آپ نے چارجز دیے سمندری جہاز سے اتارا ٹرک کے اوپر وہ آپ نے چارجز دیے ٹرک سے پھر اپنی فیکٹری میں لے کے آئے تو وہاں پہ پھر اس کو اتارا اس کی کاسٹ دی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انشورنس کی کاسٹ ہے دوسری تیسری فریٹ کی کاسٹ ہے ان لینڈ فریٹ کی سی فریٹ کی انشورنس یہ تمام کاسٹ جو ہیں یہ کمپوننٹس ہیں آف دا ٹوٹل کاسٹ اس کے بعد انسٹالیشن یعنی اس کو اسمبل کرنے کی اس کو اس حالت میں لے کر کے آنے کی کہ جہاں پہ وہ پھر چلنے کے قابل ہو جائے یا استعمال کے قابل وہ ایسٹ ہو جائے تو وہ ساری انسٹالیشن کاسٹ جو ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں ایڈمنسٹریشن اینڈ ادر کاسٹ یعنی وہ لوگ جو شاید ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹ نہ کرتے ہوں لیکن ان ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوں کہ جی ایک تو وہ ہو گئے لوگ جو اس کے اوپر ڈائریکٹلی ٹیکنیشینز وغیرہ کوئی سپروائزرز ان کے مینیجرز وغیرہ یہ تمام لوگوں کی کاسٹ جو ہیں اس پیریڈ کے لیے جس پیریڈ میں وہ انسٹالیشن اسمبلی ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام اس ایسٹ کی کاسٹ بن جاتے ہیں کیوں کہ اس تاریخ سے یا اس وقت سے لے کے کہ جب ہم نے اس چیز کو کسی ایک دکان میں کسی ایک کارخانے میں دیکھا اور وہاں سے خریدا سے لے کے اس وقت تک کہ جب تک وہ قابل استعمال حالت میں نہ آ جائے اس وقت تک جتنی کاسٹ انکر کی جاتی ہے اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس کے ویلیو میں شامل کی جائے گی اس کے علاوہ بوروئنگ کاسٹ یعنی اگر اس ایسٹ کی پرچیز جو ہے وہ ہم نے فائنانس کروائی ہے تو وہ کاسٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو پھر بعد میں بتائیں گے اچھا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک مشین ہے میں اس کو کسی دوسری مشین کے ساتھ تبدیل کر لیتا ہوں بیچتا نہیں ایکسچینج ہو جاتا ہے مشینری کا اب وہاں پہ چیز یہ ہے کہ یا تو بین ہی ویسی ہی مشینری ہو جیسے پہلی تھی تو پھر کیا ہوگا اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہ چیز جو ہے یہ ایکسچینج آف ایسٹس کہلاتی in case of an item of property plant and equipment is exchanged for a dissimilar asset of the enterprise the cost of the new asset is measured at the fair value of the asset received یہ فیئر ویلو کیا چیز ہوتی اور یہ کیا بات ہم کر رہے کہ بھائی ہمارا اگر ہمارے پاس ایک مشینری ہے تو ہم اس مشینری کو بیچ کے ہم ایک گاڑی کیوں خرید لیں گے اگر مشینری کا استعمال ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ مشینری ہی خریدنی چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشینری جو ہے وہ جو ہمارے پاس تھی اس سے بہتر مشینری ہو ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہو جو نئی مشینری اس کی پروڈکشن آؤٹ پٹ جو ہے وہ مختلف ہو اس کا پروسیس تھوڑا سا مختلف ہو اس حد تک تو اس میں ڈسملیرٹی ہو سکتی ہے لیکن کہ جی میں مشین بیچ کے میں ایک موٹر گاڑی خرید لوں یہ کوئی سمجھ نہیں آئی موٹر گاڑی میں کیوں خریدوں موٹر گاڑی تو میں تب خریدوں کہ میں نے اپنا مینوفیکچرنگ کا کاروبار ختم کر کے میں نے ٹیکسی سروس چلانے کا کاروبار شروع کر دینا یا میں نے کوئی اور کاروبار کرنا تو اس قسم کی سچویشن عام طور پہ ہوتی نہیں لیکن جہاں پہ مشینری کے عفظ آپ مشینری کا ہی تبادلہ کر رہے ہو لیکن ان میں کچھ چینجز ہیں جو خرید رہے ہیں آپ مشینری اور جو ایکسچینج کر رہے ہیں آپ مشینری ان میں اور جو خریدنے والی مشینری میں کوئی فرق ہے کچھ بھی فرق ہے کچھ ڈسملارٹیز ہے تو پھر جو مشین ہم حاصل کر رہے ہیں اس مشین کا جو ویلو ہم ادا کر رہے ہیں یا ڈٹرمن کر رہے ہیں یا مارکیٹ ویلو جو ہے اس کے حساب سے ہم اس کی کاسٹ کو میجر کریں گے اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس کے حساب سے ہوگی فیئر ویلو یہ آئی ایس کے حوالے سے is equivalent to fair value of the asset given up plus value of any cash or cash equivalent transfer اب یہ چیز جو ہے جب ہمارے سامنے آئی فیئر ویلو تو اب یہ بات ہوئی کہ جناب ہو سکتا ہے کہ آج کل جو ہے ہم بہت ساری یہ لیسنگ ہو رہی ہے سوچنے کی بات ہے فائنانس لیسنگ ہو رہی ہے اور ہم اس میں جو فائنانس لیس ہے اس میں آپشن ہے کہ جی دو سال کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد آپ اس گاڑی کی جگہ ایک نئی گاڑی لے سکتے ہیں جو نئی گاڑی ہے اس کی پراپرٹیز یا اس کے فیچرز یا اس کے کارکردگی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرانی پراپرٹی کے یا پرانی گاڑی کے برابر نہیں ہے اس سے بہتر ہوگی جو بھی ہے اس کے فیچرز ہوں گے تو وہ جس وقت ایکسچینج ہوگا نئی گاڑی کی قیمت جو ہے وہ محالہ پرانی گاڑی کی قیمت سے زیادہ ہوگی جب وہ زیادہ ہوگی تو پرانی گاڑی جو ہے وہ ایک ویلو پہ مارکیٹ میں بیچی جائے گی اس کا جو وہ مارکیٹ ویلو ہوگا اس کا اور جو نئی گاڑی آ رہی ہے اس کا ڈفرنس جو ہے ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ بھی ادا ہوگا یا over a period of time ہوگا تو وہ ڈفرنس جو ہے وہ پلس اس ایسٹ کا مارکیٹ ویلو جس ایسٹ کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں کو ملا کر کے جو نیا ایسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کا ویلو جو ہے وہ اس کے برابر ہوگا فیئر ویلو اور فیئر ویلو جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہوتی کسی ایسٹ کی وہ اس کا ایک ریزنبل مارکیٹ ایسٹیمیٹ جو ہے اس پراپرٹی کا اس پلانٹ کا اس اکوپمنٹ کا وہ ہوتا ہے جو بنانے کا طریقہ یا اس کا اس کو اس اس کو کو اگر ہم اینالائز کرنا چاہیں تو اس کا اینالیس اس طریقے سے ہے کہ جی وہ fair value of the asset being given up plus value of any additional cash being paid یہ چیز جو ہے یہ اس کو fair value of the receiving asset جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتی ہے یہ تو ہو گئی بات اب ڈسملر اب آئے سملر کے اوپر in case of an item of property plant and equipment is exchanged for similar asset of the enterprise the cost of the new asset is measured at the carrying value of the old asset یعنی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن آئی کہ اگر آپ نے بیاں ہی ویسا ہی جیسا کہ آپ کے پاس اس وقت ایک ایسٹ موجود ہے ویسا ہی دوسرا ایسٹ خریدا تو نئے ایسٹ کی قیمت جو ہے وہ جو بک ویلیو یا کیرنگ ویلیو یا net value net written down value جو ہے جو ایسٹ ایکسچینج کیا جا رہا ہے اس کے ہی مطابق ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی وا the fair value of the asset received may provide evidence of an appreciation or impairment in دی ایسٹ گیون اپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ایسٹ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں پرانے ایسٹ جو ایکسچینج کر رہے ہیں اس کی جو ہمیں قیمت ملتی ہے اس قیمت سے جو قیمت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری ایسٹ کی قیمت میں بڑھاؤ ہوا ہے یا اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور وہ پھر اکارڈنگلی فیئر ویلو جو ہے اس ڈٹرمن ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور آپ کا کیرنگ ویلو جو ہے وہ اس کے حساب سے پھر شو کیا جائے گا اب آئیے ذرا اس سے ڈسکشن سے ہٹ کے دوسری طرف اور وہ ہے سبسیکوینٹ ایکسپینڈیچر جو اخراجات ہم ایسٹ کو اسمبل کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں subsequent expenditure on an asset already recognised could only be added to the carrying cost of the asset if یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک piece of equipment machine asset آپ کے پاس موجود ہے زیر استعمال ہے وہ جو زیر استعمال ایسٹ ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے مینوفیکچر کر اس پہ آپ اخراجات کرتے رہتے کہ جی آپ نے اس کا ایک تو ہوتا ہے مثلا گاڑی گاڑی کا ہی مثال گاڑی کی مثال لے لیں کہ جی پیٹرول ظاہر ہے کہ جب اس میں ڈلے گا اگر پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی نہیں لیکن پیٹرول کے ساتھ ساتھ موبل آئل ہے پیٹرول کے ساتھ جو ہے آئل کے ساتھ جو ہے وہ فلٹر ہے ایئر فلٹر ہے آئل فلٹر ہے فلانا فلٹر ہے یہ بہت ساری اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں پھر ہم کہتے جی اچھا جی اب یہ گاڑی اتنی چل گئی ہے اس کی اوورہلنگ کرا لیں اس کا انجن تبدیل کرا لیں جی اس کے پلگز تبدیل کرا لیں جی اس کا فلانی چیز تبدیل کرا لیں اس کے ہیڈ لیمپس کام نہیں کر رہے وہ ہیڈ لیمپ نیا جی ڈل جانا چاہیے اس میں بلب ڈل جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ اب یہ جو اخراجات ہیں ان میں سے کون سے اس کی کاسٹ میں ایسٹ کی شامل ہونی اور کون سے نہیں ہونے اس بابت اب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آئی ایس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the asset will flow to the enterprise only then should subsequent expenditure be added to the carrying cost of the asset کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ کہ اگر آئندہ اکنامک بینیفٹس جو ہیں پرانے یا اوریجنلی جو ہماری اسسمنٹ تھی کہ جی یہ مشین اتنے گھنٹے چل سکے گی اس سے زیادہ گھنٹے چلا چلا سکتی ہے اس چینج کے بعد اس اس اس اس وہ جو بھی آپ نے خرچہ کیا اس مشین کے اوپر اس سے اس کی مزید کئی اور گھنٹے چلنے کی کاہلیت پیدا ہو گئی اور اس سے مزید پروڈکشن آپ کو حاصل ہو گئی تو تب وہ خرچہ جو آپ نے اس مشین پہ کیا ہے وہ آپ اس کی قیمت میں یا بیسک کاسٹ میں یا اس کی کاسٹ کے اندر اس میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے سو بیسک چیز کیا ہوئی بیسک چیز یہ ہوئی کہ if it adds to the future economic benefits in excess of the original standard of performance of the asset تو تب جو ہے وہ آپ کاسٹ کو جو ہے وہ ایڈ کریں گے examples that can of a subsequent expenditure that can be capitalised یعنی وہ سبسیکوینٹ ایکسپینڈیچر جو کیپیٹلائز ہو سکتا ہے modification of an item of plant to extend its useful life or capacity upgradation of plant to achieve a substantial improvement quality of output یعنی یا تو ایگزٹنگ مشین کی لائف ورکنگ لائف جو ہے اس کو بڑھا دے ورکنگ آورز کو بڑھا دے یعنی اگر ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ جی یہ مشین پانچ ہزار گھنٹے یا پچاس ہزار گھنٹے چل سکتی ہے اس کے بعد اس کی کارکردگی میں پرابلم آئے گی تو وہ مشین جو ہے اس میں اگر کوئی آپ خرچہ کرتے ہیں اس کی کوئی ہالنگ اس قسم کی کرتے ہیں جس سے وہ پچاس ہزار کی بجائے اس کی لائف جو ہے وہ ستر ہزار گھنٹے ہو جاتی ہے پچہتر ہزار گھنٹے ہو جاتی ہے اور وہ پروڈکشن بھی اسی اعتبار سے دے رہا ہے جیسے پہلے دے رہا تھا اسی لیول کی دے رہا ہے تو پھر وہ جو کاسٹ آپ نے کی ہے اس کو آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں اس کو ایسٹ کی کاسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر آپ نے اس پلانٹ کے اندر کوئی ایسی اڈیشنل کوئی چیز ڈالی یا کوئی ایسا چیز کی کہ جس کی وجہ سے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے جو چیز وہ بنا رہا ہے پلانٹ اس کی کوالٹی میں کوئی امپروومنٹ آ جاتی ہے لائف اس کی ابھی ختم نہیں ہوئی پلانٹ کی لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کی کوالٹی میں بہتری آ جاتی ہے تو وہ کاسٹ جو آپ نے انکر کی اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی جو ہے وہ آپ کیپٹلائز کر سکتے اب ذرا اس کو بھی دیکھ لیں کہ جی کیا چیز کیپٹلائز نہیں ہو سکتی یعنی subsequent expenditure that can not be capitalised or should not be expenditure on repairs and maintenance of property plant and equipment that is made to restore or maintain the economic benefit from it یعنی وہ جو تیل وہ جو آئل فلٹر وہ جو پلگ وہ جو بلب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ریپیئرز ہیں یہ نارمل مینٹیننس میں آتے ہیں اس سے جو ہے کارکردگی اسی لیول پہ چلتی ہے جس لیول پہ پہلے چل رہی تھی اس میں کوئی اضافی صورت نہیں آتی سامنے ہمارے لہذا یہ اخراجات جو ہیں یہ کاسٹ آف دی ایسٹ میں شامل نہیں ہوں گے ان کو آپ اپنی انکم کے اگینسٹ چارج کریں گے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر یہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے یہ چارج سفیدی گھر پہ کرائیں گے سفیدی فیکٹری میں کرائیں گے تو وہ سفیدی جو ہے وہ ایسٹ کی کاسٹ میں شامل نہیں ہوگی وہ آپ کی آمدن میں سے کے اگینسٹ خرچہ ہے تو یہ جو ہے سبسیکوینٹ ایکسپینڈیچر کے حوالے سے بات ہوئی subsequent to initial measurement an asset is carried at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment loss یہ چیز ابھی میں پوری پڑھ دیتا ہوں پھر میں اس کو آپ کو بتاؤں گا اور alternatively at a revalued amount being its fair value at the date of revaluation less any subsequent and any and any subsequent impairment loss پہلا حصہ یہ ہے کہ ایسٹس جو ہیں جب وہ چلنا شروع ہو جائیں ان کو زیر استعمال آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹس جو ہیں وہ بیلنس شیٹ کے اندر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر وہ کاسٹ لیس ایکٹڈ ڈپریسیشن پہ شو ہوتے ہیں اور ہاں اگر اس ایسٹ کے فیئر ویلو کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی ہے یعنی ایک مشین جو آپ نے پچاس ہزار روپے کی خریدی تھی وہ مشین جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے اب دس ہزار روپے ہے فار وٹ ایور ریزنس تو یہ اس کے ویلو میں کمی ہوئی ہے چالیس ہزار روپے کی ہو سکتا ہے کہ اس پہ آج تک ڈپریسن جو آپ نے چارج کی ہے وہ دس ہزار روپے ہے تو ریٹرن ڈاؤن ویلو اس ایسٹ کا کتاب میں ہے چالیس ہزار لیکن جو اس کا فیئر ویلو ہے وہ مارکیٹ میں ہم نے کہا کہ بیس ہزار روپیہ ہے تو بیس ہزار روپیہ مزید اس کے ویلیو میں اس کی کاسٹ میں اس کی کیرنگ کاسٹ میں کمی جو ہے وہ آئے گی یہ تو ایک سچویشن ہو گئی دوسری سچویشن یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسٹس جو ہیں ان کو ری ویلیو کرنے کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ری ویلیویشن کرنے کی یعنی ان کا آج کے حساب سے اس کا ویلیو ڈٹرمن کیا جاتا ہے یہ ری ویلیویشن کا کی اجازت جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس بھی دیتا ہے اور یہ کی جا سکتی ہے کیوں کرنی چاہیے یا کیوں کی جاتی ہے مثلا ایک زمین ہے جو آپ نے پچاس سال پہلے خریدی تھی آج بیلنس شیٹ جو ہے چونکہ ہسٹوریکل کاسٹ کی بیسس پہ بنتی ہے اس لیے بیلنس شیٹ میں وہ زمین آج بھی پچاس سال کے بعد بھی اتنی ہی قیمت پہ شو ہو رہی ہے جس قیمت پہ وہ پچاس سال پہلے خریدی گئی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس کا ویلو کئی گنا زیادہ ہے اور اس ویلو پہ ہم اس زمین کو بیلنس شیٹ میں شو کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم نے بیچی نہیں زمین لیکن ایک ویلوئر کے ذریعے ایک سرویئر کے ذریعے اس کی ویلویشن کروائی اس کی اسسمنٹ کرائی کہ آج کے حساب سے اس زمین کی جو پچاس سال پہلے خریدی گئی تھی اس کی کیا قیمت ہے تو وہ جو ریویلوڈ اماؤنٹ آتا ہے یا ری ویلویشن جو آتی ہے اس پہ ہم اگر بیلنس شیٹ میں ایسٹ کو شو کرنا چاہیں گے جو کہ ہم کر سکتے ہیں تو اس سے دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جی ایک سرپلس آن ری ویلویشن آئے گا دوسرا یہ ہے کہ آج تک ہم اس ایسٹ اچھا لینڈ کے حوالے سے تو چونکہ لینڈ پہ کوئی ڈپریسن نہیں ہوتا لینڈ میں صرف اپریسیشن کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ تو سرپلس آن ری ویلویشن نہ لیکن اگر وہ ایسٹ مثلا مشینری ہے اس ایسٹ کے اوپر اس کو ہم نے ری ویلو کیا ہے تو ری ویلویشن کا جو اماؤنٹ ہے اور جو کیرنگ ویلو ہے اس کے اندر فرق ہے اس کے علاوہ اس پہ ڈپریسیشن جس کاسٹ کے حوالے سے چارج ہو رہا تھا وہ سب وہ جو ہے ڈپریسیشن اس میں اور جو آج کا ری ویلوڈ اماؤنٹ ہے اس کے اوپر ڈپریسن ان دونوں کے درمیان بھی فرق آئے گا تو اس کی اکاؤنٹنگ بھی جو ہے اور اس کی ریکگنیشن بھی جو ہے اس چیز کی بھی کرنا پڑے گی اور آئندہ اگر اس میں کوئی کمی آتی ہے ویلو کے اندر یا انکریز آتی ہے تو وہ انکریز یا کمی جو ہے اس کو بھی اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا یہ باتیں تو فکسڈ ایسٹس کے ویلو کے حوالے سے ہوئی ہلکی سی بات ڈپریسن کی کرتے جائیں depreciation is a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its estimated useful life یہ باتیں ہم سیریز ون کے لیکچر میں بھی ڈپریسن کے حوالے سے آپ کے ساتھ کر چکے ہیں ڈپریسن میتھڈز کے حوالے کے بارے میں بھی آپ سے باتیں کر چکے ہیں کہ یا اسٹریٹ لائن ہے یا ریٹن ڈاؤن ویلو ہے یہی میتھڈ جو ہیں یہ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں اب ڈپریشیبل اماؤنٹ کیا ہوتا ہے depreciable amount of an asset is its cost or other amount substituted for cost یعنی revalued amount less its expected disposable value یا ریزیجل ویلو یہ بات بھی جو ہے یہ ہم آپ کو سیریز ون کے لیکچرز میں بتا چکے ہیں یوزفل لائف کیا ہوتی ہے useful life is the number of years over which an enterprise expects to use an asset وہ تمام عرصہ جس پہ کہ ایک ایسٹ آپ کو ایک خاص لیول کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دے سکے اور the number of production or similar units expected to be obtained from an asset دونوں باتیں یہی کہ جی وہ تمام عرصہ جس میں کہ ایک ایسٹ کو آپ استعمال میں لا کے اس سے کوئی چیز چیزیں جو ہیں وہ بنا سکیں تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہم نے آپ کو جو آج بتائے یہ ایسٹس کے حوالے سے ایسٹس کی ریکگنیشن کے حوالے سے ایسٹس کس طریقے سے بیلنس شیٹ پہ شو کیے جائیں گے اس حوالے سے یہ بات چیت ہوئی امید ہے کہ یہ مختلف کانسیپٹس جو ہیں اور پرٹیکولرلی جو فیئر ویلیو کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اگر نہیں تو اس پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوشچنز ہمارے پاس آئیں گے شکریہ